پھر اس نے اپن قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ اس کے کوہنی پر چلے بے شک وہ بے حکم لوگ تھے